اور اے پیغمبر جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے اور اس اللہ کا راستہ دکھاتا ہے جو اقتدار کا مالک بھی ہے ہر تعریف کا مستحق بھی